اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں جریر نے خبر دی نیز ابو بکر بن ابی شہبہ نے کہا ہمیں حسن بن علی نے زائدہ سے حدیث سنائی اور ان دونوں یعنی جریر اور زائدہ نے مختار سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی تاہم اسحاق کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں یعنی اللہ عز و جل نے فرمایا بے شک آپ کی امت صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو باون